ڈان لوئی اور اس کی بیوی گہری نیند سو رہے تھے اچانک یکے بعد دیگرے دو زبردست دھماکے سنائی دیے کاؤنٹس نے اسے کر جگایا کیا ہوا اس نے ہڑبڑا کہا باہر توپے چل رہی ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ سارا محل ہل رہا ہے تمہارے خواب ہمیشہ خوفناک ہوتے ہیں کاؤنٹ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا آپ پہرے داروں سے پوچھ لیجئے مجھے یقین ہے کہ اس وقت سب جاگ رہے ہوں گے ایسے زبردست دھماکوں میں صرف آپ ہی سو سکتے ہیں باہر سے کسی نے دستک دینے کے بعد آواز دی جناب والا بشب آپ کو بلاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس وقت جگانے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن توپوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے حد پریشان ہے ایک پہرے دار نے انہیں یہ کہہ کر بہت مسترب کر دیا ہے کہ توپوں کے شعلے ان برجوں پر دکھائی دیے تھے جہاں ہماری توپیں نصب ہیں بے وقوف تم نے بشپ کو یہ نہیں سمجھایا کہ جب توپے چلتی ہیں تو آگ کا شولہ بھی دکھائی دیتا ہے لیکن جناب پہرے دار کہتا ہے کہ ان شولوں کا رخ کسی افق کے بجائے سیدھا آسمان کی طرف تھا کے محافظ پتہ لگانے گئے صدر دروازے کے برج پر دو پہرے دار شور مچا رہے تھے اور بشپ آپ کو بلانے کے لیے کہہ کر ان کی طرف بھاگ گئے ہیں چلو میں آتا ہوں کاؤنٹ نے جلدی سے جوتے پہنے اور سونے کے لباس میں باہر نکل آیا تھوڑی دیر بعد وہ دروازے سے برج پر پشپ اور چند سپاہیوں کے ساتھ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا خلیج کے دونوں کناروں پر حد نگاہ تک الاؤ جل رہے تھے اور ایک جہاز تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کاؤنٹ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاز نئی دنیا کے سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے روشنیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی کوئی جہاز ران اس خلیج سے ناواقف نہیں ہو سکتا ایک سپاہی نے کہا جناب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ روشنیاں کس نے کی ہیں اور اس سے پہلے توپیں کس نے چلائی تھی ایک سپاہی ہانپتا ہوا برج میں نمودار ہوا اس نے کہا جناب اس کنارے کا مورچہ تباہ ہو چکا ہے اور توپیں ملبے کے ڈھیر میں دکھائی نہیں دیتی اور مجھے ڈر ہے کہ دوسری طرف بھی یہی حالت ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے اور خلیج کے دونوں طرف یہ الاؤ کون جلا رہا ہے ایک پہرے دار جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا جناب ادھر دیکھیے کاؤنٹ اور بشپ دم بخود ہو کر جنوب کی طرف دیکھ رہے تھے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آگ کے شولے زمین کے نشیب و فراز پر بل کھاتے ہوئے گھاس کے ڈھیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں پھر چند لمحات کے اندر اندر یہ آگ سوکھی گھاس تک پہنچ چکی تھی اور چار امبار جو کوئی پندرہ بیس فٹ اونچے تھے تیزی سے آگ کی لپیٹ میں آ رہے تھے کاؤنٹ اور اس کے ساتھ ہی سکتے کے عالم میں بتدریج بلند ہوتے ہوئے شولوں کو دیکھ رہے تھے آس پاس کا سارا علاقہ چکا چوند ہو چکا تھا بشپ نے کاؤنٹ سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے دیکھا کہ آگ کے سانپ بھاگ رہے تھے مقدس باپ یہ سانپ نہیں تھے کسی نے قریب سے گھاس کو آگ لگانے کے بجائے دور تک بارود بچھا دیا تھا اب مجھے یقین ہے کہ ہمارے مورچے بھی بارود سے اڑا دیے گئے ہیں برنینڈو ہاپتا ہوا برج میں پہنچا اور اس نے کہا جناب میں نے تمام نوکروں اور غلاموں کو آگ بجھانے کے لیے بھیج دیا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس آگ پر قابو پانا ممکن نہیں لیکن وہ کچھ گھاس ضرور بچا لیں گے کاؤنٹ نے غصے سے لرستے ہوئے کہا بے وقوف اگر تم نے دھماکے سنے تھے تو تمہیں آگ بجھانے کے بجائے غلاموں کو زنجیریں ڈالنے کی فکر کرنی چاہیے تھی لیکن تم بالکل گدھے ہو ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے ایک پہرے دار چلایا جناب وہ جہاز سیدھا اس طرف آ رہا ہے ابھی تک اس کے بادبان بان کھلے اتنی روشنی کے باوجود اس کے ملاح یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہمارے جہازوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اگر انہوں نے فوراً رخ نہ بدل دیا تو ہمارے جہازوں کے لیے آگ سے ایک طرف ہٹ جانا ممکن نہیں ہوگا اب وہ نہ بادبان کھول سکتے ہیں نہ لنگر اٹھا سکتے ہیں کاؤنٹ چند سانیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنے والے جہاز کی طرف دیکھ رہا تھا پھر جب جہاز نے اچانک اپنا رخ بدل لیا تو اس نے کہا ان گدھوں کو آخری وقت ہوش آیا ہے لیکن میں اس جہاز کے کپتان کی کھال اتروا دوں گا اس کے وان بھی تک کھلے ہیں ہمارے جہازوں کے کپتانوں کو بھی عبرت ناک سزا ملنی چاہیے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ دو جہاز ایک ہی ٹکر سے تباہ ہو سکتے ہیں بشپ نے کہا لیکن ٹکر لگانے والا جہاز بھی تو تباہ ہو جاتا اور وہ بھی آخر اسپانیہ ہی کا نقصان ہوتا کاؤنٹ نے کہا ابھی اس جہاز کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے ذرا ادھر دیکھیے وہ ایک جہاز نہیں اس کے پیچھے ایک اور نہیں شاید دو اور جہاز آ رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں اور اس کا جھنڈا تو اب صاف نظر آ رہا ہے مقدس باپ آپ نے کبھی ترکوں کا جھنڈا دیکھا ہے نہیں لیکن آپ کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز یہ قلعہ اور اس کے ساتھ شاید آپ بھی ترکوں کے ان جہازوں کی زد میں آ چکے ہیں اور آپ نے شاید جنگی بیڑوں کی توپوں کو آگ اگلتے نہیں دیکھا ہوگا بشپ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک اگلے جہاز کے توپوں کے دہانے کھل گئے اور وہ گولے برساتا ہوا نصف دائرے میں چکر لگا کر دوسرے کنارے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد یکے بعد دیگرے تین اور جہاز قلعے کے سامنے سے گزرے اور تقریباً ایک ساتھ شدت کی گولہ باری ہوتی رہی تین بڑے جہازوں کے علاوہ کاؤنٹ کا ذاتی جہاز بھی غرق ہو چکا تھا پانی میں ملاحوں اور زخمی جانوروں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی قلعے اور محل کے کئی حصے بھی مسمار ہو چکے تھے کاؤنٹ ڈاؤن لوئی ایک سہر زدہ انسان کی طرح یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک برج کے قریب ایک گولا لگا اور فصیل کا کچھ حصہ اڑ گیا وہ جلدی سے نیچے اترتے ہوئے چلایا مقدس باپ نیچے چلیے اس طرف فصیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں بشپ زینے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک گولے سے برج کے چھت کا کچھ حصہ اڑ گیا تین آدمی بری طرح زخمی ہوئے ایک اینٹ بشپ کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا جب بشپ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ محل کے کسی اور کمرے میں پڑا ہوا ہے اور کھلے دریچوں سے روشنی آ رہی ہے اچانک اسے رات کے واقعات یاد آئے اور اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن سر میں درد کی ٹیسیں اٹھی اور وہ دوبارہ لیٹ کر اپنے سر پر بندھی ہوئی پٹیاں ٹٹولنے لگا اس نے اپنے دل میں کہا خدا کا شکر ہے میں زندہ ہوں لیکن پادری فرانسس کو میں عمر بھر معاف نہیں کروں گا اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ مجھے یہاں آ کر اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ڈان لوئی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مخاطب ہو کر کہا جناب خدا کا شکر ہے کہ آپ بخیریت ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں ہوں کاؤنٹ نے جواب دیا ہم آپ کو محل کی دوسری طرف لے آئے تھے خلیج کی طرف محل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا کاؤنٹس اور آپ کے بچے وہ سب ٹھیک ہیں ہم بھی اس طرف آ گئے تھے اور اگر کاؤنٹس چند منٹ اور اپنے کمرے سے نہ نکلتی تو وہ ملبے کے ڈھیر میں دب چکی ہوتی آپ کا مطلب ہے محل کے مشرقی حصے کو بہت نقصان پہنچا ہے ہاں وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے جس کمرے میں آپ ٹھہرے تھے اس کی چھت بھی اڑ چکی ہے اگر آپ بے ہوش نہ ہو گئے ہوتے تو اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھتے جو آپ کو ساری زندگی نہ بھولتے پشپ نے کہا میں حیران ہوں کہ ترکوں کے جہاز یہاں کیسے پہنچ گئے اور انہیں آپ کے قلعے پر حملے کی جرت کیوں کر ہوئی ڈان لوئی نے جواب دیا مقدس باپ انہوں نے صرف یہاں تک آنے ہمارے جہاز تباہ کرنے اور قلعے پر گولہ باری کرنے کی ہمت ہی نہیں کی بلکہ وہ تقریباً چار گھنٹے اس علاقے پر قابض رہے ہیں اور وہ ان غلاموں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں جنہیں میں نئی دنیا بھیجنا چاہتا تھا وہ میرے چند بہترین کاشتکاروں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور یہاں سے تھوڑی دور ان نئے عیسائیوں کی وہ بستیاں بھی خالی ہو چکی ہیں جنہیں آپ اقارت سے مورسی کو کہا کرتے تھے آپ اس بات پر حیران ہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئے اور مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ انہوں نے ہمارے محل پر قبضہ کر کے ہماری تلاشی کیوں نہیں لی یہاں سے فرار ہونے کے لیے ہمارے گھوڑے تیار تھے اور اگر گولہ باری کے دوران آپ کی بگھی تباہ نہ ہو چکی ہوتی تو ہم آپ کو بے ہوشی کی حالت ہی میں روانہ کر دیتے لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ لوٹ مار کے لیے نہیں آئے تھے ورنہ آپ کا انجام پادری فرانسی سے مختلف نہ ہوتا پادری فرانسس کو کیا ہوا ابھی تک وہ لاپتا ہے خدا کرے وہ پہلا دھماکہ سنتے ہی کہیں دور بھاگ گئے ہوں ہمیں وہاں قید خانے کے دو پہرے داروں کے علاوہ کسی اور کی لاش نہیں ملی قیدی غالباً حملہ کرنے والوں کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ پادری فرانسس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں کیونکہ اگر وہ کہیں چھپے ہوتے تو اب تک انہیں لوٹ آنا چاہیے تھا ہمارے سب جہاز تباہ ہو چکے ہیں جی ہاں ان کے ساتھ وہ چھوٹا سا خوبصورت جہاز بھی غرق ہو چکا ہے جو میں نے سیر کے لیے خریدا تھا میرا خیال ہے کہ شاید حملہ کرنے والے جہازوں کی تعداد تین یا چار تھی مقدس باپ وہ آٹھ تھے اور اگر آپ ہوش میں ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح یکے بعد دیگرے آتے اور بمباری کرتے ہوئے سامنے سے گزر جاتے تھے ان کا پہلا حملہ کسی بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا کاؤنٹ نے جواب دیا مقدس باپ بڑا حملہ کسی بڑے شہر یا ایسی بندرگاہ پر ہو سکتا ہے جہاں وہ ہمارے بیڑے کو بے خبری کی حالت میں تباہ کر سکتے ہیں ایسی جگہ حملہ کرنے سے ان کا مقصد تو محض میرے غلاموں اور کلیسا کے قیدیوں کو آزاد کرانا تھا اور ان کا یہ مقصد پورا ہو چکا ہے بلکہ وہ ان کے علاوہ کئی اور آدمی بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں ہمارے ملاحوں کا کیا بنا ان میں سے اکثر ڈوبتے ہوئے جہازوں سے کود کر کنارے پہنچ گئے تھے باقی ملاحوں کی لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں مجھے اپنے قیمتی گھوڑوں کی ہلاکت کا بہت صدمہ ہے میرے خیال میں ہمارے جہازوں نے ایک بھی جوابی فائر نہیں کیا ہمارے ملاح یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہاز یہاں پہنچ جائیں گے اور اب اگر میں ایک یا دو دن کے اندر اندر یہ نہ سنوں کہ اسی طرح کے چند اور جنگی بیڑوں نے مشرقی ساحل کے بہترین بندرگاہیں تباہ کر دی ہیں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا باہر کے مسلمانوں کی طرف سے کرناتا کے حالات کا رد عمل اس سے مختلف نہیں ہو سکتا ابو الحسن گہری نیند سے بیدار ہوا وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا میں کہا ہوں اس نے اپنے دل سے سوال کیا چند ثانیے وہ حیرت کے عالم میں چھت کی طرف دیکھتا رہا پھر گزری ہوئی رات کے واقعات یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں آنے لگے عثمان نے اسے قید خانے سے نکالا تھا خلیج کے دوسرے کنارے پہنچ کر اس نے غسل کیا تھا اسے صاف کپڑے پہنائے گئے تھے اور مرسی کو ماہی گیر اس سے بڑی محبت سے پیش آئے تھے ایک نوجوان نے اسے تشت میں مچھلی پیش کرتے ہوئے کہا تھا یہ میری بیوی نے پکائی ہے اندلس میں اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں پکا سکتا آپ یہ ساری مچھلیاں کھا جائیں ایک کسان نے اپنی گٹری سے اسے پنیر اور خشک انجیر نکال کر پیش کیے تھے ایک بوڑھے آدمی نے کہا تھا بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو آج تمہاری وجہ سے سینکڑوں آدمیوں کو نسرانیوں کی غلامی سے نجات ملنے والی ہے اس نے رات مدت کے بعد جی بھر کر کھانا کھایا تھا اور پھر شکرانے کے نفل پڑھتے ہی گہری نیند سو گیا تھا اس کے بعد عثمان نے اسے جھنجوڑ کر جگاتے ہوئے کہا تھا ابو الحسن اٹھو اب صبح ہو رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں جہاز پر سوار ہوتے ہی اس کی ملاقات سلمان سے ہوئی تھی اور اس اس نے پیار سے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا ابو الحسن اب تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو چکے ہیں پھر ایک چاق و چوبند افسر نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا تھا میں منصور ہوں آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن اس وقت اپنے جہاز پر جا رہا ہوں ابو الحسن کو یہ باتیں ایک خواب معلوم ہوتی تھیں ایک آدمی نے اسے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور واپس چلا گیا ابو الحسن کا پہلا احساس یہ تھا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے شاید وہ ان کسانوں میں سے کوئی ہو جن کے ساتھ کاؤنٹ کے غلام کام کیا کرتے تھے عثمان کیبن میں داخل ہوا اور اس نے بستر کی ایک طرف چند کپڑے رکھتے ہوئے کہا لیجئے یہ لباس پہن لیجئے وہ کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگتے مجھ سے آپ کا قد بڑا ہے اس لیے میں ایک اور افسر کا فالتو لباس لے آیا ہوں نائب امیر البحر اپنا بالکل نیا لباس دینا چاہتے تھے لیکن وہ آپ کے لیے بہت کھلا تھا میں نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سلمان ہمارے نائب امیر البحر ہیں میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا لیکن ایک آدمی ابھی یہاں جھانک کر گیا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں وہ جہاز کا کوئی غلام ہے یا یہاں سے سوار ہوا ہے عثمان نے جواب دیا اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ تم جاگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہارے پاس نہ آتا لیکن وہ کون ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے اور دوست بھی وہ پہلے دشمن کا جاسوس تھا اور اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں آیا تھا ابو الحسن نے پے در پے کئی سوالات کر دیے اور عثمان نے اسے مختصر ابو عامر کی سرگزشت سنا دی ابو الحسن نے مسترب ہو کر کہا خدا کے لیے اس کو بلاؤ وہ تنہا میرے مصائب کا ذمہ دار نہیں اور اب اس نے نے مجھے ایک جہنم سے نکالا ہے عثمان آواز دی ابو ابو عامر عامر ادھر آؤ کیبن کے اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ابو الحسن نے اٹھ کر کہا ابو عامر میں تمہارا شکر گزار ہوں ابو عامر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولا اگر آپ نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے تو میں اسے بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں عثمان نے کہا نائب امیر البحر نے تمہارے متعلق پوچھا تھا لیکن تم سو رہے تھے اب یہ کپڑے پہن کر ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ میں تمہارے لیے کھانا بھیجتا ہوں آؤ ابو عامر ابو عامر اور عثمان باہر نکل گئے ابو الحسن کھانا کھا رہا تھا اور ابو عامر اسے اپنی سرگزشت سنا رہا تھا بحری حملے کی تفصیلات سننے کے بعد ابو الحسن نے پوچھا تمہارا خیال ہے کہ تمام مورسی کو اب مسلمان ہو جائیں گے وہ کبھی بھی عیسائی نہیں ہوئے تھے تم ان کے جذبات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو وہ مورسی کو بھی جو تمہارے قید خانے کا پہرے دار تھا آج ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے اور وہ مسلمان کسان جنہوں نے پہلے دن تمہاری دعوت کی تھی اس کا سارا خاندان اور بستی کے کئی اور لوگ بھی ایک جہاز پر سفر کر رہے ہیں دو جہاز مورسی کو ماہی گیروں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں پہلے روانہ کر دیا گیا تھا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں آپ کے ساتھ نائب امیر البحر کے شاندار جہاز پر سفر کروں گا عثمان کہتا تھا کہ وہ آپ کے مہمان رہ چکے ہیں ابو الحسن نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے چند دن ہمارے ہاں قیام کیا تھا عثمان کہتا تھا کہ مہاجرین کو یونان کے ساحل پر پہنچا دیا جائے گا اور وہاں سے انہیں مشرقی یورپ کے مفتوحہ ممالک تک پھیلا دیا جائے گا عثمان نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم یونان کی طرف جا رہے ہیں ابو عامر بولا مجھے معلوم نہیں ابو الحسن نے اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے کہا تم یہیں بیٹھو میں امیر البحر سے ملاقات کر کے آتا ہوں تھوڑی دیر بعد ابو الحسن سلمان کے سامنے ایک کشادہ کمرے میں کھڑا تھا جہاں دیواروں پر جگہ جگہ نقشے آویزاں تھے بیٹھ جاؤ ابو الحسن سلمان نے اپنے سامنے خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا ابو الحسن نے بیٹھتے ہوئے کہا کیا یہ درست ہے آپ کے جہاز یونان کا رخ کر رہے ہیں سلمان نے اطمینان سے جواب دیا فی الحال ہمارا رخ افریقہ کے ساحل کی طرف ہے وہاں سے ان مہاجرین کو یونان پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا انتظام کیا جائے گا ابو الحسن نے کہا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہو تم پریشان کیوں ہو گئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ اندرس کے ساحل کے قریب جانے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو آپ مجھے المیریا کے قریب کسی جگہ اتار دیں وہاں سے میں پیدل آگے جا سکوں گا سلمان کچھ دیر شفقت سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کہا ابو الحسن امیر البحر نے میری ذاتی درخواست پر ہمیں اس مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دی تھی اور یہ مہم اس دن ختم ہوگی جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ تم دوبارہ زندوں کی دنیا میں آ گئے ہو میں تمہاری تمام سرگزشت سن چکا ہوں اور تمہیں یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ قریب ہمارے جنگی جہاز اس جگہ سے قریب ترین ساحلی علاقے میں لنگر انداز ہوں گے جہاں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے جب میں روانہ ہوا تھا تو الفجارہ اور دوسرے کوہستانی علاقوں کے متعلق بڑی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں اس لیے میں نے یوسف کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ الفجارہ میں کسی ہوشیار آدمی کو بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کرے اب وہ مراکش کے ساحل پر میرا انتظار کر رہا ہوگا اور ہم اس سے ملاقات کے بعد ہی یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمارا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے ممکن ہے کہ تمہارے عزیز ساحل پر کسی جگہ چھپ کر ہمارا انتظار کر رہے ہوں اور ہمارا کام بہت آسان ہو جائے ورنہ سمندر کے ساحل سے آگے خشکی کی مہم کے لیے ہمیں کئی اور انتظامات کرنے پڑیں گے اس مرتبہ میں کسی ایسی کوتاہی سے کام لینا نہیں چاہتا جو مجھ سے حامد بن زہرہ سعید اور آتکا کے بارے میں ہوئی تھی اور میں کسی کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دوں گا کہ تمہارے عزیز بے یار و مددگار ہیں ابو الحسن نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم ساحل سے آگے ان کے گھر تک جائے اور میں ان کے ساتھ نہ ہوں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم کسی کٹھن کام میں حصہ لے سکو ابو الحسن نے جواب دیا جناب جب آپ مراکش کے ساحل پر لنگر انداز ہوں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میری صحت خراب ہے میں کئی دنوں کے بعد جی بھر کر سویا ہوں اگر تم اس مہم میں حصہ لینے کے قابل ہو جاؤ گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اب ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الفجارہ کے حالات زیادہ مخدوش نہ ہو جائیں اور ہم بر وقت ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں عثمان نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کتنی بے چینی سے تمہارا اور تمہاری بیوی کا انتظار ہو رہا ہے ابو الحسن نے جواب دیا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے نہیں بھولے ورنہ ہم ایسے دور سے گزر چکے ہیں جب بھائی اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے کتنے لوگ تھے جن کی صورتیں ایک ثانیے کے لیے ذہن میں آتی ہیں اور پھر دھوئے کی طرح غائب ہو جاتی ہیں جب میں الفجارہ پہنچا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ غرناتا ایک خواب تھا اور پھر ڈان لوئی کا غلام بننے کے بعد میں یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید الفجارہ بھی ایک خواب تھا سلمان نے جواب دیا ہماری اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی صدیوں کی پرش کو تاریخ کو ایک خواب بنا دیا ہے میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ گزشتہ صدیوں میں کتنے ابو عبداللہ اور ابو القاسم پیدا ہوئے تھے جن کی بے حسی اور غداری نے بتدریج ہمارے مستقبل کے چراغ گل کیے ہیں اور ہمیں دائمی ذلت کی گہرائیوں میں ڈھکیل دیا ہے چند ماہ قبل جب یوسف اور عثمان الفجار آئے تھے تو سواد کے لیے اپنے پیغام میں امید کی ایک کرن چھوڑ گئے تھے اس کا ملازم ابو یعقوب اس سے کئی کئی بار ابو عامر کی گرفتاری کے واقعات بھی بیان کر چکا تھا اور کئی مرتبہ ان کی گفتگو اور سواد کے نام ان کا پیغام دوہرا چکا تھا لیکن اسے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے مزید اطمینان کے لیے اس کی خالہ نے ایک کسان کی بیوی کو ابو عامر کی بستی میں بھیجا اور اس نے واپس آ کر بتایا کہ ابو عامر کے بال بچے بھی کہیں غائب ہو گئے ہیں وہ کے پار دیکھتی رہی اس کا دل کہتا تھا زندہ ہے اور وہ وہ اس اس کے کے لیے زندہ رہی دوستوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی اور گھر والوں نے ایک مدت بعد اس کے چہرے پر مسرت کی مسکراہٹیں اور امید کی کرنیں پھوٹتی دیکھی تھی لیکن جب دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے تو اس کے دل میں بے چینی کے طوفان اٹھنے لگے کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یوسف اور عثمان کی آمد بھی ایک دلکش خواب تھا شاید وہ اسے رسمی طور پر تسلی تشفی دے گئے تھے شاید ابو عامر نے انہیں دھوکہ دیا ہو اور وہ ابو الحسن کو رہا کرانے کی کوشش میں خود کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں لیکن جب وہ بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں سربسجود ہو کر دعا کرتی تو اسے محسوس ہوتا کہ ابو الحسن کہیں دور سے اسے آواز دے رہا ہے سواد میری سواد میں زندہ ہوں میں آزاد ہو چکا ہوں میں آ رہا ہوں پھر وہ ہر صبح نئے حوصلوں کے ساتھ آنے والی شام کا اور ہر شام نئی صبح کا انتظار کیا کرتی تھی غرناتا کے تازہ حالات کے متعلق جو اطلاعات مل رہی تھی ان کے باعث کوہستانوں کے قبائل اپنے مستقبل پر ظلم و وحشت کی نئی آندھی کے آثار دیکھ رہے تھے ابتدا میں الفجارہ کے لوگ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ کیتھولک حکمرانوں فیڈرٹ اور ازابیلا نے اہل غرناتا پر بغاوت کا الزام دے کر تمام معاہدے منسوخ کر دیے ہیں اور کلیسا کو جبرن عیسائی بنانے کا اختیار دے دیا ہے لیکن اب انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان پر عزت کی موت یا ہجرت کے سوا تمام راستے بند ہو چکے ہیں ان لوگوں کو میدان میں لانے کے لیے کسی آواز دینے والے کی ضرورت تھی اور الفجارہ میں وہ لوگ موجود تھے جن کی آواز مؤثر ہو سکتی تھی اس کی ابتدا کوہستان کے شمالی نشیب سے ہوئی اور غیور قبائل نے کئی چوکیوں سے نصرانی لشکر کو شکست دے کر بھگا دیا فریڈیننٹ اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے نیپلس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا وہ اس صورت حال سے قطن خوش نہیں تھا جو غرناتا میں زیمنیز نے پیدا کر دی تھی اور اب الفجارہ کے متعلق جو اطلاعات اسے موصول ہو رہی تھی وہ انتہائی پریشان کن تھی نیپلس کی جنگ سے فارغ ہونے تک گھریلو محاذ پر اس کو کوئی بد امنی پسند نہ تھی چنانچہ اس نے قبائل کی سرداروں کے پاس ایلچی بھیجے اور حلفن یہ قول دیا کہ ان میں سے کسی مقامی یا مہاجر کو جبرن عیسائی نہیں بنایا جائے گا یہ الچی عام طور پر ان غدار خاندانوں سے منتخب کیے گئے تھے جو ایک مدت سے اپنا مستقبل نصرانیوں سے وابستہ کر چکے تھے وہ الفجارا کے شیوخ کے پاس جاتے اور انہیں یہ سمجھاتے کہ اب تک غرناتا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک جنوبی راہب کی جلد بازی کا نتیجہ ہے اب زیمنیز کے اصرار پر حکومت جو اقدام اٹھا چکی ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتا لیکن فریڈیننٹ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی کارروائی کسی اور علاقے میں نہیں کی جائے گی اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ نئے عیسائیوں کے وہ تمام جرائم معاف کر دیے گئے ہیں جو استباق پانے سے قبل ان سے سرزد ہوئے تھے غرناتا سے جو مسلمان جبرن استباق دیے جانے کے باعث پہاڑوں کی طرف بھاگ آئے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بدستور مسلمان ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی یہ غدار مسلمانوں کو یہ بھی سمجھاتے تھے کہ نیپلس پر حملہ کرنے کے لیے فریڈینٹ کلیسا کا دست نگر ہے اس لیے وہ زیمنیز کی بد اعتدالیوں کے خلاف ابھی کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکتا لیکن جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ پورے اطمینان سے گھریلو محاذ پر توجہ دے سکے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو معاہدے سقوط غرناتا سے قبل ہو چکا ہے اس پر مسلمانوں کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا جائے اور وہ تمام کارروائی کل عدم سمجھی جائے جو اس معاہدے کے شرائط کے خلاف ہوئی ہے لیکن قبائل اور ان کے سردار فریڈینن کے وعدوں کی حقیقت خوب سمجھتے تھے گرناتا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیش نظر ایک معمولی سوج بوجھ کا آدمی بھی اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے تیار نہ تھا چنانچہ قبائل کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے فریڈینینڈ کو اپنا محفوظ لشکر میدان میں بھیجنا پڑا اس لشکر کی کمان ایک تجربے کار جنریل ایلون نجوڈی ایگیوار کے ہاتھ میں تھی پندرہ سو عیسوی کے موسم گرما کے آغاز تک یہ حالت تھی کہ نصرانی لشکر جب کسی علاقے میں تباہی مچاتا تو مرد لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا ایک دن کلیسا کے راہب کسی علاقے میں ایلون نجوڈی کی کامیابیوں پر خوشیاں مناتے لیکن چند دن بعد کسی اور علاقے سے بغاوت کی اطلاع مل جاتی ایک دن الحمرہ کے ایک کشادہ کمرے میں بادشاہ اور ملکہ بیٹھے ہوئے تھے ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شاہی ادب بجا لانے کے بعد ایک مراسلہ پیش کیا فریڈینٹ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور ملکہ کو پیش کرنے کے بعد فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا تم جاؤ اور فادر زیمنیز کو یہاں بھیج دو افسر دوبارہ ادب بجا لانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد زیمنیز کمرے میں داخل ہوا اور کسی تمہید کے بغیر بولا شہنشاہ معظم ملکہ عالیہ کلیسا کے ایک خادم کی حیثیت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ محاذ جنگ سے جب کوئی خوشی کی خبر آئے تو مجھے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے اور یہ کتنی مبارک خبر ہے کہ الفجارہ میں جمع ہونے والے باغی لشکر کو شکست دینے کے بعد ہم نجا اور گویجار بھی فتح کر چکے ہیں فیڈینٹ نے ایک تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ملکہ کی طرف دیکھا اور کہا مقدس باپ ہم نے حکمرانوں کی حیثیت سے فتح حاصل کرنے کے بجائے آپ کی خواہشات پوری کی ہیں اور چند آبادیاں بالکل اجاڑ دی ہیں بالفیق پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری فوج نے تمام مردوں کو قتل کر دیا ہے اور عورتوں کو کنیز بنا لیا ہے اندراج کی بڑی مسجد میں عورتوں اور بچوں نے پناہ لی تھی اسے بارود سے اڑا دیا گیا ہے اور آپ کی سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ ہماری فوج جس علاقے میں فتح حاصل کرے وہاں گیارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اس کے مسلمان والدین سے چھین کر نیک دل عیسائیوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان کی روحیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور ہم نے ہزاروں بچوں کو ان کے والدین سے چھین لیا ہے اب ان کی پرورش کے لیے نیک دل عیسائیوں کی تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کو مسلمانوں کی روحوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی اس طرح فکر رہی تو اسپین کا ہر شہر لاوارس بچوں سے بھر جائے گا زمینیز نے کہا آپ فکر نہ کریں یہ بچے باقاعدہ عیسائیت کی تعلیم حاصل کریں گے یہ عربی زبان اور مسلمانوں کی عادتیں بھول جائیں گے پھر یہ کلیسا کے لیے ایک سرمایہ بن جائیں گے میں اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں جب آپ مجھے الفجارا جا کر باقاعدہ اپنا کام شروع کرنے کی اجازت دیں گے آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں لیکن آپ عربی نہیں جانتے اور الفجارا کے لوگ آپ کی زبان نہیں سمجھیں گے عربی جاننے والے چند پادری ہم نے بیس دن قبل روانہ کر دیے تھے میرا کام وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو صرف استباغ دینا ہوگا فریڈینٹ نے جواب دیا آپ کا کام اتنا آسان نہیں ہوگا آپ نے جو عربی دان پادری وہاں بھیجے ہیں ان میں سے بیشتر فوج کی حفاظت کے باوجود قتل کر دیے گئے اب ان پر فوج کا پہرا زیادہ سخت کر دیا گیا ہے لیکن فوج کا کام لڑنا ہے پادریوں کا پہرا دینا نہیں اور میں آپ کی یہ خوش فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم کون سی بڑی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں سپہ سالار کا تازہ ترین خط یہ ہے کہ کئی جگہ بغاوت کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے مشرق کی طرف بھی کسی دن یہ آگ بھڑک اٹھے گی اگر آپ الفجارہ تشریف لے جائیں تو ہمیں اپنے لشکر کو کئی محاذوں سے ہٹا کر آپ کی حفاظت کے لیے جمع کرنا پڑے گا زیمنیز نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا ملکہ بولی مقدس باپ آپ کی جان بہت قیمتی ہے ہم آپ کو کوئی خطرہ مول نہیں لینے دیں گے ہمیں کوہستانی علاقوں کو ایک ایک کر کے قبضے میں لانا پڑے گا اور پھر ہمیں یہ اطمینان ہو جائے گا کہ وہ بھی اہل غرناتے کی طرح افسر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تو آپ ایک ایک دن میں ہزاروں ہزاروں آدمیوں کو استباغ دے سکیں گے کاش میں خود وہاں جا کر آپ کا استقبال کر سکتی فریڈینڈ نے کہا ملکہ پہلے فوج کو اپنا کام ختم کرنے دیجیے اور فادر زیمنیز کو سمجھائیے کہ الفجارہ جانے کا خیال دل سے نکال دیں ان کی جان اس لیے بھی بہت قیمتی ہے کہ ہم نے ان کی خوشنودی کے لیے نیپلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے لیے ایک اندرونی مسئلہ پیدا کر لیا ہے اب خدا معلوم یہ بغاوت کہاں تک پھیلے گی اور ہمارے لشکر کو کتنا عرصہ مصروف رہنا پڑے گا فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ادب بجا لانے کے بعد کہا علی جا کاؤنٹ ڈاؤن لوئی آیا ہے اور اس نے درخواست کی ہے کہ میں فوری طور پر قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہوں فریڈینڈ نے کہا وہ تو نئی دنیا میں اپنے غلاموں اور مویشی بھیجنے کے لیے جہازوں کا انتظام کرنے گیا تھا یہاں کیسے آ گیا بلاؤ اسے افسر باہر نکل گیا نے اٹھ کر کہا میں اجازت چاہتا ہوں فریڈینڈ نے کہا نہیں آپ تشریف رکھیں میں ڈان لوئی سے فارغ ہو کر آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں ملکہ بولی ہاں مقدس باپ آپ تشریف رکھیں ہم ڈان لوئی کو جلد فارغ کر دیں گے زیمینیز بیٹھ گیا چند منٹ بعد ڈان لوئی کمرے میں داخل ہوا اس نے بادشاہ اور ملکا کو ادب بجا لانے کے بعد جھک کر زیمنیز کے ہاتھ کو بوسا دیا اور ملکا کے ہاتھ کا اشارہ پا کر زیمنیز کے قریب بیٹھ گیا فریڈینڈ نے کہا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکے ہو علی جا میں نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے فریڈینڈ نے کہا تمہارا چہرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے کیا کوئی جہاز ڈوب گیا ہے ڈان لوئی نے جواب دیا حضور اگر ایک جہاز کی بات ہوتی تو آپ مجھے اس قدر پریشان نہ دیکھتے ملکہ نے پوچھا تمہارے گھر میں تو خیریت ہے جناب اگر کوئی حادثہ میرے گھر تک محدود ہوتا تو میں یہاں مخل ہونے کی ضرورت نہ کرتا کیسا حادثہ ریڈینٹ نے چوک کر سوال کیا حضور تین جہاز جو میں نے غلاموں کو نئی دنیا بھیجنے کے لیے منگوائے تھے تباہ ہو چکے ہیں میرا ایک چھوٹا سا ذاتی جہاز بھی غرق ہو چکا ہے کیا یہ جہاز غلام و سمیت غرق ہو چکے ہیں حضور جہاز غلاموں کے سوار ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو گئے تھے صرف چند ملا ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں یا ان گھوڑوں گایوں بیلوں اور بھیڑوں کو نقصان پہنچا ہے جنہیں جہازوں پر لادا جا چکا تھا میرے محل کا کچھ حصہ بھی تباہ ہو چکا ہے لیکن میں اپنے ذاتی نقصانات کی اطلاع دینے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ترکوں کے ایک جنگی بیڑے کا کارنامہ ہے انہوں نے تقریباً چار گھنٹے میرے قلعے کے سامنے خلیج پر قبضہ کر رکھا تھا وہ میرے تمام غلاموں مورسی کو ماہی گیروں اور چند بہترین کاشتکاروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں انہوں نے ہمارے گرجے کے پادری کو بھی کہیں غائب کر دیا ہے اور ان آٹھ قیدیوں کو بھی چھڑا لے گئے ہیں جنہیں وہ انکویزیشن کے سپرد کرنے میں مصروف تھا فریڈینڈ نے نے کہا کہا تم کیا انہوں نے پادری کو کہیں غائب کر دیا ہے ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے حضور میرا مطلب ہے وہ پادری فرانسس کو بھی پکڑ کر لے گئے ہیں کیونکہ ہم اسے آس پاس کہیں تلاش نہیں کر سکے اور سمندر سے اس کی لاش بھی نہیں ملی یہ بلنسیا کے بشپ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد پادری فرانسس کے ساتھ نہیں چلے گئے ورنہ وہ بھی اس وقت ترکوں کی قید میں ہوتے زیمنیز نے سوال کیا تمہیں یقین ہے کہ ترکوں نے اسے قتل نہیں کر دیا ہوگا ڈان لوئی نے جواب دیا جناب مجھے یقین ہے کہ وہ قیدی اور غلام جنہیں ترک اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسے قتل نہ کیا جائے لیکن آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پادری فرانسس قیدیوں کی انکویزیشن کے سپرد کرنے پر مصروف تھا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرے جناب اگر ان کا بس چلا تو وہ اسے بدترین اذیتوں کے لیے قیامت تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے ملکہ نے پوچھا کیا استباغ لینے والوں کو بھی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی نہیں حضور استباغ لینے والے یہ جانتے تھے کہ وہ انکویزیشن کا دفتر کھولنے کے لیے بے چین ہے یہ ممکن ہے کہ کسی ترک کو اس پر رحم آ جائے لیکن مورسیکوس کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوئی نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اگر آپ کے علاقے میں انکویزیشن نے اب تک آٹھ دس آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہوتا تو کسی مورسی کو یا مسلمان کو سر اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی ڈان لوئی نے جواب دیا جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ فقط ترکوں کا کارنامہ ہے اور ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا ثبوت دینے کے لیے میرا قلعہ منتخب کیا تھا ورنہ وہ کسی بڑی بندرگاہ پر بھی حملہ کر سکتے تھے آپ ہر جگہ انکویزیشن کے دفتر قائم کر سکتے ہیں لیکن ترکوں کے بیڑوں کو ساحلی علاقوں میں تباہی مچانے سے نہیں روک سکتے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقدس انکویزیشن کو اپنے فرائض سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا جان لوئی نے جواب دیا جناب میں یہ نہیں کہتا ملکہ نے پوچھا تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ ترکوں کے جاسوس ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں تمام واقعات کی خبر مل رہی ہے انہیں یہ معلوم تھا کہ میرے قلعے کے قریب کتنے جہاز کھڑے ہیں انہیں دو برجوں کے متعلق بھی علم تھا جو میں نے قلعے سے کچھ دور توپے نصب کرنے کے لیے تعمیر کروائے تھے حملے سے قبل یہ مورچے بارود سے اڑا دیے گئے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خوش گھاس کے انبار کس جگہ ہیں چنانچہ وہاں حملے کے وقت آگ بھڑک اٹھی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پادری فرانسس اور اس کا چھوٹا سا قید خانہ کہاں ہے زیمنیز نے کہا بیرونی حملہ آوروں اور ان کے جاسوسوں کی سرگرمیاں اس وقت ختم ہوں گی جب اندرس سے تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے اور یہ کام انکویزیشن کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا فریڈینڈ نے کہا مقدس باپ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ترکوں کی افواج کی توجہ مشرقی یورپ پر مبزول رہی ہے اور جنوب مغرب کے ممالک کو دہشت زدہ رکھنے کے لیے وہ بحر روم میں اپنے جنگی بیڑے کا اکا دکا مفتوحات کو کافی سمجھتے ہیں ورنہ اگر وہ سیدھا خشکی کے راستے اسپین کا رخ کرتے تو شاید اس وقت ہم یہاں موجود نہ ہوتے ازابیلا نے کہا یہ خطرہ تو اس صورت میں بھی ہو سکتا تھا جبکہ غرناتا میں مسلمانوں کی سلطنت قائم رہتی لیکن ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ الفجارہ میں بھی ابو عبداللہ کی چھوٹی سی ریاست باقی نہیں رہی زیمنیز نے کہا ہماری صحیح کامیابی یہ ہوگی کہ پورے اندلس میں ایک بھی غیر عیسائی باقی نہ رہے اور جب لوگوں نے نیک نیتی سے دین مسیح قبول نہیں کیا وہ انکویزیشن کی آگ کا ایندھن بن چکے ہوں نے ڈون لوئی سے پوچھا اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے علاقے کی حفاظت کے لیے فوج اور بحری جہازوں کا انتظام کیا جائے نہیں جا میرے علاقے میں وہ جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے اور اب وہ دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے میں اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ الفجارہ میں ہمارے لشکر کا سپہ سالار میرے ساتھ تعاون کرے تو شاید میں ان جاسوسوں کو گرفتار کر سکوں جن کے متعلق یہ باور کرنے کی معقول وجوہات ہیں کہ انہوں نے میرے قلعے پر حملہ کرنے والے ترکوں کی رہنمائی کی تھی اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد ہمیں انتہائی مفید معلومات حاصل ہو سکے گی زیمنیز نے کہا مجھے یقین ہے کہ بادشاہ اور ملکہ اس سلسلے میں آپ کی پوری آنت کریں گے اگر آپ نے ایک جاسوس کو بھی پکڑ لیا تو انکویزیشن اس سے ہزاروں غداروں کے راز اگلوا سکے گا فریڈینڈ نے کہا انکویزیشن کی آگ کو الفجارہ تک لے جانے کے لیے آپ کو کافی عرصہ صبر کرنا پڑے گا لیکن اگر دشمن کا کوئی جاسوس گرفتار ہو گیا تو ہم اسے انکویزیشن کی اذیت خانے میں بھیجے بغیر بھی اس سے کافی کام لے سکیں گے ممکن ہے کہ اس کے تبادلے میں ہم ترکوں سے پادری فرانسس یا کسی اور قیدی کو رہا کروا لے ڈان لوئی الفجارا سے کسی آدمی کو گرفتار کرنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی وہاں چند قبائل ہتھیار ڈال چکے ہیں اور باقی قبائل کے سرداروں سے صلح کے شرائط کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے علی جا ڈان لوئی نے کہا میں بھاگتے ہوئے شکار کا پیچھا کر رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تاخیر سے الفجارا پہنچا تو وہ نکل جائے گا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہنچ کر مجھے سو سپاہی مل جائیں تم بہت تھکے ہوئے ہو جا کر کھانا کھاؤ اور اور سو جاؤ اب رات ہونے والی ہے سفر کرنا ٹھیک نہیں صبح تمہیں ہمارا خط بھی مل جائے گا اور راستے کی چوکیوں کو یہ اطلاع بھی دے دی جائے گی کہ وہ تمہارے لیے تازہ دم گھوڑے تیار رکھیں اور تمہاری سہولت کے لیے ایک ذمہ دار افسر بھی تمہارے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا لیکن فریڈینٹ نے اسے گھورتے ہوئے کہا موجودہ حالات میں سپہ سالار کسی پرامن علاقے کے باشندوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا پسند نہیں کریں گے ڈان لوئی نے کہا علی جا آپ مطمئن رہے میں جس علاقے سے دشمن کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں وہاں بد امنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں باغیوں کے مقابلے میں حکومت کے طرف داروں کی تعداد زیادہ ہے